اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان یا اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما رمضان کے پیارے مہینے تک پہنچا تاکہ شیطان باندھا جائے روح القدس زمین پر آئیں ایڈوانی کا منہ تالا ہو جسونت سنگھ کی گردن نیچے ہو اور شہدائے بدر کی یادیں تازہ ہوں آسمان و زمین پر فرشتوں اور مجاہدین کا غلبہ ہو رمضان کا کیوں انتظار نہیں کریں گے رب کے لیے بھوکا رہنے کا پیاسا رہنے کا خنجر کھا کے تڑپنے کا تلواریں کھا کے زمین چاٹنے کا اور پھر تڑپ تڑپ کے رقص کر کر کے رب سے وشال حاصل کرنے کا اور کفر پر موت اور بجلی بن کے گرنے کا مہینہ ہے اللہ رمضان جلدی دے ویسا رمضان جیسا رمضان تو مسلمانوں کو جب دیتا ہے مسلمان عید مناتے ہیں کافر ماتم کرتے ہیں